بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ یا او آر یا آپریشنل ریسرچ یہ بڑا امپورٹنٹ اہم اور دلچسپ مضمون ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں ہم نے دس لیکچرز مکمل کر لی ہیں آج لیکچر نمبر 11 ہے یہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹس جو کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں جو میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں اس سبجیکٹ سے مستفید ہو سکتے ہیں یہ جو لیکچرز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا آپریشن ریسرچ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا او آر کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور جو لوگ یہ کورس آفر کر رہے ہیں ان کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کیونکہ ان کا امتحان ہوگا اور اس میں سے ان کو نمبر ملیں گے ٹھیک ہے جناب ہم نے لیکچر دس مکمل کر لی ہیں آج لیکچر نمبر الیون ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کورس کس کا ہے جی ہاں virtual university government of Pakistan کا کورس ہے دس لیکچر مکمل کرنے کے بعد گیارہویں لیکچر کی طرف ہم رواں دوا ہیں ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں مختلف ٹیکنیکس او آر کی آپریشن ریسرچ کی اس سے پہلے جو ہم نے ٹیکنیکس کی ہیں اس کے اندر ہم نے نیٹ ورکس کی باتیں کی ہیں کریٹیکل پاتھ میتھڈس کی باتیں کی ہیں اور ہم نے پرٹ کی باتیں کی ہیں یعنی کہ نیٹ ورک کا جو سیگمنٹ ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا آج ہمارا نیا سیگمنٹ ہے نیا ٹاپک ہے نیا چیپٹر ہے جی لیکچر نمبر 11 آغاز کرتے ہیں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ ایک نئے چیپٹر کے ساتھ اس کو چاہے آپ سیگمنٹ کہہ لیں چیپٹر کہہ لیں کتابوں میں چیپٹرس کے حساب سے آرگنائز کیا گیا ہے ہم اس کو کہتے ہیں سیگمنٹ ہمارے پاس یہ انوینٹری کنٹرول کا سیگمنٹ ہے اس کے اندر ہم چار پانچ لیکچرس پہ ڈیوٹ کریں گے انوینٹری کنٹرول کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ابھی فارملائز کریں گے لیکن انوینٹری سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کے گھر میں بھی بہت ساری چیزوں کی انوینٹری ہوگی کس چیزوں کی مثال کے طور سے گرمیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے لیے آپ کے پاس رضائی لحاظ بچھونے موجود ہوں گے بلینکٹس ہوں گے اسی طریقے سے کوٹس ہوں گے آپ کے پاس اوور کوٹ ہوں گے سویٹرس ہوں گے پل اوور ہوں گے تو آپ نے کیا کیا سردی کی تیاری مکمل کر لی اسی طریقے سے اگر سردی کا موسم ہے تو آپ کے پاس چیزیں موجود ہوں گی کس طرح کی کاٹن کے قبی شلوار سفید جو شام کو پہن کے نکلتے ہیں اسی طریقے سے بچیوں کے لیے آپ کے پاس لون کے کپڑے ہوں گے کاٹن کے کپڑے ہوں گے یہ آپ کے پاس موجود ہوں گے اگر آپ سردی کا انتظام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں اسی طرح سے گھر کے اندر امی نے کچھ چاول کا ذخیرہ کیا ہوا ہوگا چاول کا ذخیرہ اتنا کیا ہوگا جس کو مینج مینیج کر رہی ہوں گی ہو سکتا ہے کہ آٹے کا بھی تھوڑا سا ذخیرہ کیا ہوا اب ذخیرہ تو کچھ پازیٹیو بھی ہے کچھ نیگیٹو بھی ہے لیکن انوینٹری ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیو اس کے اندر استعمال ہوتی ہے انوینٹری کنٹرول کہ آپ نے چاول تو منگا کے رکھ لیے گھر کے اندر لیکن کیا ہوا اللہ نہ کرے اس میں کیڑا لگ گیا یا کسی صورت سے وہاں پر کوئی اور کیڑا وہاں پہنچ گیا تو سارے کے سارے چاول کیا ہوں گے خراب ہو سکتے ہیں بارش کے موسم میں برسات کے موسم میں کیا کرتے ہیں آٹے کو تھوڑا سا اس طرح سے رکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے اندر وہ جو ایک چھوٹی سی سرسری سی آ جاتی ہے نا وہ نہ ہو سکے تو ہم اتنا اسٹور کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس کو خراب بھی نہ ہو سکے ٹھیک ہے نا یہ میں نے کیا کہا یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ روزانہ جا رہے ہیں صبح جا رہے ہیں دوپہر جا رہے ہیں دکان سے آٹا خرید کے لا رہے ہیں آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پندرہ دن کا بیس دن کا یا مہینے کا اسٹاک کر لیں یا انوینٹری رکھ لیں تاکہ روزانہ آپ کو جانا نہ پڑ سکے تاکہ آپ کو روزانہ نہ جانا پڑے ٹھیک ہے نا یہ کرتے ہیں نا آپ یا نہیں کرتے جی ہاں بالکل اسی طریقے سے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ بھی نہیں خریدتے کیونکہ اگر زیادہ خریدیں گے تو خراب بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی اتنے زیادہ نہ ہوں کیونکہ آٹے کے ساتھ ساتھ چاول بھی خریدنے ہیں چاول کے ساتھ ساتھ دالیں بھی خریدنی ہیں دالوں کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں آلو پیاز بھی ہوتے نا ان سب چیزوں کی انوینٹری یہ کھانے کی چیزوں کی باتیں میں کر رہا ہوں یہ گھر کے اندر ہوتا ہے اس کو بڑی آسان سے آسانی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کی امی یہ سارا کام کرتی ہیں جن کو ہم اتنی امپورٹینس نہیں دیتے ہیں جی ہاں ماں بہت بڑی نعمت ہے اس کی ہمیشہ عزت کریں اس کی رسپیکٹ کریں یہ اللہ میاں کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسی لیے اس کا اتنا بڑا رتبہ کیا ہے کہ سارے کام وہ بڑی آسانی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اتنے بڑے انوینٹری کنٹرول جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا میتھمیٹکس ابھی ڈرائیو کریں گے جس کی اکویشن ہم ابھی ڈرائیو کریں گے وہ خود بہت بڑی آسانی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ جناب بات چیت ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کافی پیسے سنبھال لیں اور آج ایک نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں نیا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں انوینٹری کنٹرول کا اب انوینٹری کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی کچھ ڈیفینیشن جیسے میں نے بتایا اب کہیں پر بھی ایک آپ کے پاس فیکٹری ہے بڑی ایک فیکٹری ہے جس کے اندر لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے مثال کے طور سے اسٹیل ملز ہے مثال کے طور سے گلاس فیکٹری ہے مثال کے طور سے کوئی ایک پروڈکشن فیکٹری ہو سکتی ہے ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ہے ہیوی میکینکل کمپلیکس ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کے بڑی کم... یا کامرا ہے جس میں ایروناٹیکل کمپلیکس ہے تو یہ بڑی کمپنیز بڑی فیکٹریز ہیں بڑی انڈسٹری ہیں جہاں پہ مختلف پروڈکشن پروسیس ہو رہے ہوئے تو ہم کیا کہتے ہیں انوینٹری کو physical stock of items held any business for the production اور سیلس تو ایک چیز یہ ہے کہ یا تو پروڈکشن کے لیے آپ نے بہت سارے آئٹمس رکھے ہوئے ہیں یا سیلس کے لیے اب آپ کے پاس اگر سوپ کی فیکٹری ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جب پروڈکشن آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ اسٹاک کرتے ہیں یہ میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا نا جہاں پہ میں نے آئل سیکٹر کی مثال لی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ اس کے اسٹوریج کہاں ہوگی اس کو اسٹاک کہاں کریں گے اس کی انوینٹری کہاں مینٹین کریں گے وہاں تو وہ پروڈکٹ تھی نا کون سی پروڈکٹ تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا ڈیزل تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پیٹرول اور مختلف قسم کے آئلس تھے یہاں پر سوپ کی مثال لے سکتے ہیں یا ڈفرینٹ کمپوننٹس ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ پارٹس ہو سکتے ہیں تو ان کو کسی طریقے سے رکھا جائے گا کرینے سے سلیقے سے تاکہ اس کو استعمال کیا جا سکے کس جگہ پہ یا تو پروڈکشن میں آپ استعمال کریں گے یا پھر آپ اس کو سیل کریں گے یعنی دو چیزیں ہو گئیں ایک طرف فنش پروڈکٹ ہو گئی جو کہ مارکیٹ میں جانا ہے بکنے کے لیے سوپ کی میں نے مثال دے دی یا دوسری طرف سے آپ گاڑیوں کی مثال لے سکتے ہیں یعنی کارس جو ہے نا ایک کار کے اسمبلی پلانٹ ہوگا تو اس کے مختلف کمپونیٹس آئے ہوں گے مختلف طریقے سے رکھے ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کار بن کے نکل رہی ہے یہ فنش پروڈکٹ ہے اب کار ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک کار بن گئی اور فوراً آپ نے بھیج دی دوسری کار بن گئی اس کو بھیج دیا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بہت ساری کارس ہوتی ہیں اکٹھے رکھے ہوتی ہیں ایک جگہ اسٹور کی بھی ہوتی ہیں کچھ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو شپ ہائر کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن ان سب کی باقاعدہ ایک انوینٹری ہوتی ہے پتا ہوتا ہے کہ کون سے نمبر کی کس چیسز کی کس انجن کی کار اس وقت کہاں پہنچی ہے کہاں کس جگہ پہ بھیجی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ انوینٹری ہے اس کے اندر ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے physical stock of items held any business for the production of sales کیا آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یا آپ نے آگے بیچنا ہے اب ٹائپ آف انوینٹری کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں ایک فنش پروڈکٹ ہو سکتی ہیں جیسے میں نے ابھی مثال لی تھی کار کی مثال لی ہے صابن کی مثال لے سکتے ہیں کیمرے کی مثال لے سکتے ہیں ٹیلی ویژن کی اینڈ سو سو فوڈ دوسری چیز کیا ہوتی ہے را مٹیریل را مٹیریل کیا ہوتا ہے یہ را مٹیریل کئی طرح کا ہو سکتا ہے مثال کے طور سے اگر آپ بیکری کی بات کر رہے ہیں تو آٹا وہاں پہ را مٹیریل ہو سکتا ہے بیکری کی بات کر رہے ہیں تو شوگر را مٹیریل ہو سکتی ہے اب یہ آٹا یا شوگر جو ہے نا یہاں اس کیس کے لیے را مٹیریل ہے لیکن شوگر فیکٹری میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ کیا را مٹیریل ہے وہاں پہ گنا شوگر کین آپ کا را مٹیریل ہے کہ شوگر کین ایک طرف سے جاتا ہے دوسری طرف سے آپ کے پاس شوگر نکل کے آتی ہے تو کسی جگہ پر ایک را مٹیریل ہوتا ہے وہ فنش پروڈکٹ میں جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسری جگہ پہ وہ جو فنش پروڈکٹ را مٹیریل بنتا ہے اور کسی اور چیز کے اندر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا را مٹیریل کی ڈیفینیشن بڑی ویری کرتی ہے کسی کے فیکٹری کے لیے کسی انڈسٹری کے لیے کچھ را مٹیریل ہوگا اور وہاں سے ایک فنش پروڈکٹ بن کے نکلے گا اس کے بعد دوسری جگہ پر وہی جو را فنش پروڈکٹ اب را مٹیریل بنے گا اور کوئی دوسرا فنش پروڈکٹ بنائے گا شوگر کی میں نے مثال لی گنے سے شوگر بنی شوگر سے پھر آگے جا کے کیک بنا کیک کے بعد پھر اس کو اور جگہ پہ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور سے آپ ٹریفل بناتے ہیں کسٹرڈ کے اندر ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا تو تین طرح کے انوینٹری ہو سکتی ہیں کہ فنش پروڈکٹ کی ہو سکتی ہے را مٹیریل کی ہو سکتی ہے یا ان پروسیس بعض اوقات پوری چیزیں بن نہیں رہی ہوتی ہیں یعنی ان پروسیس کوئی چیز ہوتی ہے بیچ میں ہوتی ہے کہ را مٹیریل سے ایک چیز بنی اور اس کے بعد پھر اس سے کچھ اور چیز بننی ہے تو یہ بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور سے کہ اگر کار مینوفیکچرنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور وہاں ہمارے پاس ایک پروڈکشن لائن لگی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک میٹل ہوتا ہے یا آپ کے پاس کوئی کمپوزٹ مٹیریل ہوتا ہے اس سے آپ ایک کمپونیٹ بناتے ہیں وہ فنش پروڈکٹ بن جاتا ہے لیکن یہ ابھی تیار ہوتا ہے کس چیز کے لیے آگے استعمال ہونے کے لیے یعنی ان پروسیس مٹیریل ہوتے ہیں تو تین طرح کی انوینٹری ہو سکتی ہے را مٹیریل کی ان پروسیس کمپوننٹس کی اور اس کے ساتھ یہ ان پروسیس مٹیریل کی یا اس کے بعد فنش پروڈکٹ کی ہم لوگ جو زیادہ تر ڈیل کریں گے یہاں پہ فنش گڈس کی بات کریں گے سارے کے سارے ماڈل جو ہوں گے وہ ان پہ بھی اپلائی کیے جا سکتے ہیں جس میں فنش پروڈکٹ بھی ہیں را مٹیریل پہ بھی ہے ان پروسیس پہ بھی لیکن ہم لوگ یہاں پہ کوشش کریں گے کہ فنش پروڈکٹ پہ فوکس کریں اور بعد میں آپ اس کو آگے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انوینٹری پلاننگ کیا ہوتی ہے پہلے تو انوینٹری پلاننگ انوینٹری پلاننگ کو ذرا سا سوچیں ذرا سا انالائز کریں کہ کیوں چاہیے ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی مثال نہیں نا آٹے کی آپ نے کیا کیا دوپہر کے بعد کھانا کھا لیا روٹی روٹی پک گئی بیٹھے ہوئے اب اتفاق سے کچھ مہمان آ گئے اب مہمان آ گئے تو اگر آپ کے گھر میں آٹا ہے تو آٹا گن جائے گا روٹی پک جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ نے سالن یا کری وغیرہ دیکھنی ہے اگر آپ کے پاس را مٹیریل موجود ہے تو کھانا بھی پک جائے گا اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو بازار جانا پڑے گا بازار جانا پڑے گا تو پھر اس کے لیے پرابلم آئے گی تھوڑا سا اس کا مسئلہ ہوگا اور تھوڑا سا دیر ہوگی تو ہم اس لیے کرتے ہیں انوینٹری پلاننگ کہ ہمارے پاس کسی وقت کوئی امبیرسنگ سچویشن نہ ہو یا دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں ٹو انشور کہ ہمارے پاس جتنی بھی پروڈکشن لائن ہے وہ چلتی رہے آپ کا کاروبار چلتا رہے یا آپ کا کام سارے کا سارا چلتا رہے کسی آئٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے کام نہ رکے اب آپ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک فیکٹری ہے فیکٹری کے اندر کمپونیٹ نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ فیکٹری ساری کی ساری بند ہو جائے گی پروڈکشن لائن بند ہو جائے گی تو یہ انشور کرتے ہیں کہ ہر آئٹم جس وقت چاہیں اس وقت اویلیبل ہو جائے یعنی جس وقت ضرورت پڑے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے ہم نے determination of the type and quantity of inventory items that would be required at future points for maintaining schedule یعنی آپ نے ایک پروڈکشن شیڈول بنایا ہے اور کسی وقت وہ چیز چاہیے تو اس وقت وہ چیز اویلیبل ہونی چاہیے جب ہم نیٹورک کی اسٹڈی کر رہے تھے تو میں نے وہ چھوٹا سا آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی نا ایک چھوٹی سی ایگزامپل جس میں بات چیت کی تھی ہم نے ایک لیٹر لکھے اس کے بعد لفافے میں ڈالیں اس کے اسٹیمپ لگائیں اور اس کے بعد پوسٹ کر کے آئیں تو لفافے میں جب اسٹیمپ لگائیں گے تو اسٹیمپ ہونے چاہیے یعنی اس وقت پہ اسی طریقے سے جب کار بن بن رہی ہے پروڈکشن لائن کے اوپر تو جس وقت اس کی باڈی کے کمپوننٹس ہیں تو وہ بھی ہونے چاہیے جس وقت اس کو انجن لگانا ہے وہ انجن بھی اس وقت موجود ہونا چاہیے جس وقت اس کے بریکس وہاں فٹ کرنے ہیں تو وہاں بریکس بھی ہونے چاہیے الیکٹریکل کمپوننٹس جب لگانے ہیں تو وہ بھی وہاں موجود ہونے چاہیے تو یعنی کہ ہم نے انوینٹری پلاننگ میں کیا کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا چیز چاہیے ہے اور اس وقت اس ٹائم پہ وہی اتنی ہی مقدار میں وہ موجود ہونی چاہیے یہ نہیں کہ سو آپ کے پاس کارز جو ہے نا پروڈکشن لائن پہ ہے اور آپ کے پاس جو آئٹمس پیچھے ہیں وہ سیونٹی نائن ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر سو پروڈکشن لائن میں ہے تو کم سے کم سو یا ایک سو پانچ تو ہونے چاہیے کیونکہ اتنی ریکوائرمنٹ تو ہوگی پانچ میں نے یہ کیوں کہا کیونکہ ایونچولیٹی کے لیے یا کسی وقت کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا اسٹاک زیادہ رکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاک یا انوینٹری اس طرح کی چیزوں کو کیا کہتے ہیں ایک نیا نام ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اس ڈیفینیشن کو دوبارہ سے پڑھ لیں ڈیٹرمنیشن آف دا ٹائپ یعنی آپ کا شیڈیول گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے آپ انوینٹری پلاننگ کرتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے پہلی چیز شیڈیول دوسری چیز کوانٹٹی تیسری چیز ٹائم تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں پہلی چیز کیا چیز کس وقت آپ کو چاہیے ٹائم کتنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ یہ چیز ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا شیڈیول کو ضرور فالو کرنا ہے انوینٹری کنٹرول کیا ہوتا ہے basically primary concern with inventory cost control یعنی اس کے اندر کیا چیزیں آپ دیکھتے ہیں ابھی میں نے جو بات کی آپ سے وہ بات کی تھی انوینٹری کنٹرول کی ٹھیک ہے انوینٹری کنٹرول سے کیا مراد ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں ابھی جیسے مثال دی تھی میں نے گھر کے اندر آٹے کی مثال لے لیں یا آپ کے پاس کوئی ٹول وغیرہ ہے اس کی مثال لے لیں یا آپ کے پاس کوئی ایک آئٹم کی انوینٹری ہے ہم مثال لے رہے تھے کس چیز کی کار کی اگر گیئر باکسز ہیں اگر سو کارس پروڈکشن لائن پہ تو سو گیئر باکسز تو کم سے کم ہونے چاہیے اگر سو نہیں ہے تو آپ کے پاس فرض کے ایٹی نائن ہے تو گیارہ کارس جو ہوں گی نا وہ کھڑی ہو جائیں گی ایٹی نائن میکسیمم پروڈیوس ہو سکیں گی تو آپ چاہیں گے کہ کم سے کم سو ہوں دوسری طرف سے اگر آپ کا بہت پیسہ آپ سو کی بجائے دو سو لے آئیں آپ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ دو سو آپ گیئر باکسز نہیں منگاتے ہیں آپ کہتے ہیں اس وقت جب دوسری سو گاڑی جو ہوئے ہیں سو کاریں جب دوسری پروڈکشن لائن پہ آئیں گی تو پھر ہم گیئر باکسز کریں گے تو بیسیکلی کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انوینٹری کنٹرول بیسیکلی کیا ہے کہ جتنی بھی انوینٹری کی کاسٹ ہے اس کو مینیمائز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا انوینٹری میں نے بتا دی کہ آپ کے پاس چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں اور اتنی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جو پروڈکشن شیڈول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جس ٹائم پہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس ٹائم پر اتنی چیزیں اویلیبل ہوں ٹھیک ہے نا تو ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں انوینٹری کاسٹ کنٹرول تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ انوینٹری کاسٹ کیا ہے کس کس طرح کی انوینٹری کاسٹ ہوتی ہیں کس کو ہم انوینٹری کاسٹ ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ چیزیں اب ہمارے پاس ٹاپک ہیں فردر ڈسکشن کا ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ انوینٹری کنٹرول کیا ہوتا ہے primary concern with the inventory cost control اب ہمارے پاس دو امپورٹنٹ کوشچنس ہیں اور یہی امپورٹنٹ کوشچن ساری انوینٹری کنٹرول کے انوینٹری مینجمنٹ کی بیسز ہیں پہلا سوال کیا ہے جی ہاؤ مچ ٹو اسٹاک اور ہاؤ مچ ٹو بائی کہ آپ کے پاس کتنی چیزیں ہونی چاہیے کسی وقت بھی کتنی چیزیں ہونی چاہیے تین ہونی چاہیے پانچ ہونی چاہیے دس ہونی چاہیے سو ہونی چاہیے گھر کے اندر حساب کتاب کیا جاتا ہے نا جس وقت ابا جان پہلی کو سیلری لے کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا پلاننگ کی جاتی ہے کہ جاتے ہیں سودا خریدا جاتا ہے آپ دیکھیں پہلی دوسری تیسری کو نارملی بازاروں میں رش ہوتا ہے کیونکہ وہ مہینے کا اسٹاک خریدتے ہیں مہینے کی انوینٹری خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے آج کل ذرا زمانہ ماڈرن ہو گیا تو کچھ لوگ کچھ ایڈوانس کمپنیز چھبیس ستائیس کو اپنے امپلائیز کو سیلری دے دیتی ہیں تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اٹھائیس انتیس کے قریب لوگ جا کے جن کو سیلری پہلے مل جاتی ہے یا جن کے پاس بینک میں پیسہ ہوتا ہے وہ ستائیس اٹھائیس انتیس کو پورے مہینے کی شاپنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتے ہیں پہلی چیز اس میں ہے ہاؤ مچ ٹو اسٹاک کتنی کتنی چیزیں لے کے آنی چاہیے جب امی جان جاتی ہیں شاپنگ کے لیے تو اس میں آٹا خریدتی ہیں دالیں خریدتی ہیں کچھ بسکٹس خریدتی ہیں کچھ چائے خریدتی ہیں کچھ شوگر خریدتی ہیں کچھ مرچ مرچ مسالے خریدتی ہیں اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا کتنا خرچ ہو جائے گا اتنا وہ خریدتی ہیں اور پھر تاکہ کوشش کرتی ہیں کہ اگلی چھبیس ستائیس یا تیس یا پہلی کے بعد ہی آئیں دوبارہ ان کو بیچ میں آنا نہ پڑے کیوں اس کی کئی وجہ ہیں کہ کسی وقت اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو ان کے لیے پرابلم آئے گی اور اگر ختم ہو جائیں تو دوبارہ مارکیٹ جانا پڑے تو اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے کہ دوبارہ مارکیٹ نہ جائیں اور کسی وقت ان کو کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو یہی چیزیں فیکٹریز میں بھی ہوتی ہیں یہی چیزیں کسی بھی بزنس کے اندر بھی ہوتی ہیں اگر آپ کسی دکان میں جائیں بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جائیں اور وہاں مثال کے طور سے آپ شرٹ خریدنے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے دیکھا تو آپ کا سائز اگر فورٹین ہے یا فورٹین اینڈ ہاف ہے اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ جو شرٹس آپ کو وائٹ چاہیے وہ ہے ہی نہیں تو آپ کتنا برا فیل کرتے ہیں اسی طریقے سے جو کسٹمر اگر چلا جائے تو دکاندار کے لیے یہ بہت خرابی کی بات ہے تو یہ جو بھی آپ کے بزنس ہوتا ہے یا بزنس مین ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے ریکوائرمنٹ کی چیز مل جائے اگر نہیں ہے تو بہت جلدی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے محلے کی دکان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکان تو چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا گودام یا گودام جسے کو ہم کہتے ہیں وہ پیچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا گودام جب پیچھے ہوتا ہے تو وہاں سے وہ چیزیں لا کے دے دیتا ہے لیکن وہاں پر بھی اس نے انوینٹری رکھی ہوتی ہے ابھی میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں تو پہلی چیز یہ ہاؤ مچ ٹو اسٹاک اور ہاؤ مچ ٹو بائی کتنا اس کا پیچھے گڈون میں چیزیں ہونی چاہیے اور جس وقت بازار جائے تو کتنی چیزیں خرید کے لائے دوسرا ہے ہاؤ آفن ٹو بائی اور وین ٹو بائی یعنی کتنی دفعہ جانا چاہیے اگر آپ لوگ اچھی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں قریب مارکیٹ ہے تو آپ جا کے لے آتے ہیں کراس دا روڈ لیکن دور جانا پڑے تو تھوڑا سا پھر مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو اس لیے آدمی سوچتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد جائیں ہر مہینے جائیں ہر ہفتے جائیں کیسے کریں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو ہر ہفتے جانا پڑتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے روزانہ جانا پڑتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کے لیے مہینے میں جانا پڑتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں سال کے سال جانا پڑتا ہے اب سال کے سال کی مثال کیا ہے سوئیں ہیں کب جاتے ہیں جی عید پہ لینے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دکاندار کو اسٹور کرنا چاہیے اتنا اسٹور کرنا چاہیے کہ سوئیں سب کو مل جائیں اسی طریقے سے رمضان شریف میں بیسن چاہیے یعنی اتنا جتنے کے ریکوائرمنٹ ایک اور چیز کھجوریں اس کا بھی اسٹاک ہونا چاہیے کس کے پاس سپلائر کے پاس اب مختلف طرح کی کھجورے ہوتی ہیں ایک ریڑی پہ ملتی ہے ایک ٹھیرے پہ ملتی ہے ایک چھابڑی پہ ملتی ہے ایک اچھے پیکٹ پہ ملتی ہے اس کی بھی کئی قیمتیں ہوتی ہیں کئی قسمیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اسٹور تو کوئی نہ کوئی کرتا ہوگا نا کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا ہوگا تو اس میں ہاؤ آفن ٹو بائی اور وین ٹو بائی اب رمضان کے لیے کھجورے آپ سوچتے ہیں کہ دو کھجورے ہر آدمی کھاتا ہے میرے گھر میں پانچ آدمی ہیں دس کھجوروں کے حساب سے تیس دن کے تین سو کھجورے کوئی مہمان آ جاتے ہیں پانچ سو کھجورے دو کلو کافی ہوں گی آپ کی مرضی ہے کہ ایک کلو پہلے لے آئیں ایک کلو بیچ میں لے آئیں یا آپ کی مرضی ہے کہ دو کلو پہلے دن ہی لے آئیں کیونکہ خراب نہیں ہوتی لیکن کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں کون سے آئٹمس پکوڑوں کے لیے پالک خراب ہو سکتی ہے نا پکوڑوں کے لیے پیاز اگر آپ بیس کلو لے آئیں گے وہ ہری پیاز خراب ہو جائے گی گوبھی لے آئیں خراب ہو جائے گی تو وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو تو دو چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ how much to stock and when to buy کس وقت وہ چیزیں ہم نے خریدنی ہے ان دونوں سوالوں کے جوابات کیا ہوتے ہیں کہ اکنامک آرڈر کوانٹیٹی ماڈل یہ جو ہم اسٹڈی کریں گے ان میں ان دونوں ہی سوالوں کے جواب دیں گے یعنی جو ہم ماڈل ابھی اسٹڈی کریں گے جو ہم انوینٹری کنٹرول ابھی پڑھیں گے ابھی جس کی ہم نے بات چیت کی ہے جس کے اندر ہم نے گھر کی تھوڑی سی بات چیت کر لی ہے جس کے اندر ہم نے تھوڑی سی دکان کی بات چیت کر لی ہے جس میں ہم نے کار فیکٹری کی بات کر لی ہے اب یہ ساری دیکھیں آپ کے پاس سیناریو کلیئر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ہم کس ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سو روپوں کی بات کر رہے ہیں ہم لاکھوں روپئے کی بات کر رہے ہیں ہم اربوں روپے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جتنے بڑے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں اتنے ہی سینسٹیو وہ چیز ہوگی لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر چھوٹی چیزیں انوالوڈ ہیں وہاں پر پرابلمس نہیں آ سکتے یا وہاں پہ امبیرسمنٹ نہیں ہو سکتی وہاں پر بھی ہو سکتی ہے تو یہ انوینٹری کنٹرول کے اندر ہم نے انہی دو سوالوں کے جواب دینے ہیں کون کون سے دو سوال کہ کتنا آپ اسٹاک رکھیں یا کتنا کتنا خریدیں اور کب کب خریدیں تو دو چیزیں ہیں کوانٹٹی اور time these are the two things which are very important in this one اور یہی ماڈلس ہم یہاں پہ اسٹڈی کریں گے ان کو ویری کرتے جائیں گے ایک نیا ماڈل بنے گا پھر ایک چیز کو ویری کریں گے دوسرا ماڈل بنے گا تو آپ کو شاید یہ پتا ہوگا یا نہیں تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ جتنی زیادہ ریسرچ اس میں انوینٹری میں ہو رہی ہیں مطلب ریسرچ کا مطلب صحیح ریسرچ ایڈوانس قسم کی وہ کسی اور جگہ پہ اتنی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ بڑی ایک ڈیسی قسم کی ایکٹیویٹی ہے روزانہ چینج ہوتی رہتی ہے روزانہ اس کے لیے نئے نئے ماڈل بنتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ آپ کسی پر چلے جائیں کسی سبزی منڈی کے اندر کسی فروٹ مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں وہاں منو ٹنوں کے حساب سے آپ کا آم ضائع ہو رہا ہے آپ وہاں دیکھیں منو ٹنوں کے حساب سے آپ کا کنو مالٹا ضائع ہو رہا ہے آپ وہاں جا کے دیکھیں کتنی سبزی آپ کی ضائع ہو رہی ہے کس وجہ سے کہ پراپر انوینٹری نہیں ہو رہی ہے یہ ہمارے یہاں نہیں بہت ساری جگہوں پر اگر جو فوڈ آئٹمس ہیں یا یہ آپ کے پاس فروٹ آئٹمس ہیں ان کو پراپرلی ہم آرگنائز کر لیں اس ایکٹیویٹی کو اس کو مینج کر سکیں پراپرلی تو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اکانومی میں بوسٹ آ سکتا ہے ٹھیک ہے جناب تو آتے ہیں اپنے ماڈلس کی طرف تو یہ جو ہم کریں گے اس کے اندر کیا کہتے ہیں اکنامک آرڈر کوانٹیٹی ماڈل پڑھیں گے کہ ہم نے کتنے آرڈر پلیس کریں اتنا تاکہ کاسٹ بینیفٹ ہو سکے یعنی اکنامک آرڈر وہ آرڈر کریں جس میں اکانومی ہو ٹھیک ہے اتنی کوانٹٹی آرڈر کریں جس میں اکانومی ہو دوسری طرف سے یہ نہیں کہ ہر وقت آپ آرڈر پلیس کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اکانومی تو کر لی لیکن ہر وقت چکر لگائے چلے جا رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں دوسرے کے اکنامک بیچ اور لارڈ سائز ماڈل کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنا سائز کتنا ہونا چاہیے کتنا کا آرڈر کریں پچاس کا کریں سو کا کریں ہزار کا کریں یا لاکھ کا کریں یہ جو میں نے ابھی آپ کو دو باتیں بتائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اکانومائز کرنا چاہتے ہیں اکانومائز کس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو بار بار جانا نہ پڑے اور ہم اتنا آرڈر پلیس کریں کہ جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو اتنا زیادہ بھی آرڈر پلیس نہ کریں کہ وہ بچ جائے اتنا کم آرڈر بھی پلیس نہ کریں کہ بار بار ہم تنگ ہوتے رہیں یعنی یہ ساری ساری کی چیزیں دیکھتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ منیمائز ہو جائے کاسٹ کیا منیمائز ہو جائے کہ ہم جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس کم سے کم ہو کم سے کم پیسہ خرچ کریں اس کی میں مثال لیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چائے استعمال کرتے ہیں چائے پیتے ہیں اور آپ کے یہاں جو ہاف کے جی کا ڈبہ ہوتا ہے وہ تین دن میں ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ سوچتے ہیں کہ دس ڈبے خرچ ہوتے ہیں مہینے میں تو پہلی تاریخ کو دس ڈبے لے لیں اب دس جب دس ڈبے لیں گے تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اس کے برعکس آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں پانچ ڈبے ہم لیں گے اور پھر ہم پندرہ دن کے بعد آ کے دوبارہ پانچ ڈبے اور لے لیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو آپ کا جو لاٹ سائز ہے یہ کتنا ہے یہ آپ کے پاس پانچ ڈبوں کا ہے ٹھیک ہے یہ بہتر ہوگا اس اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کا کم سے کم پیسہ بلاک ہوگا چائے کے اوپر جو پیسہ اس میں سے بچے گا اس میں ہم کچھ چیزیں اور خرید سکتے ہیں پھر پندرہ دن کے بعد دیکھیں گے کہ جب دوبارہ شاپنگ کے لیے جائیں گے تو پانچ ڈبے اور لے لیں گے اور کچھ چیزیں بھی اور خرید سکیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نہیں چاہتے کہ اپنا سارے کے سارا پیسہ بلاک ہو یا سارے کے ساری کاسٹ اسی پہ ہی لگ جائے تو جناب یہ کاسٹ کی بات ہو رہی ہے کاسٹ کس طرح کی ہو سکتی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں بازار میں شاپنگ کے لیے تو گاڑی کا خرچہ ہوتا ہے پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے ٹائم کا خرچہ ہوتا ہے پھر بازار میں شاپنگ میں تھوڑی سی اریٹیشن بھی ہوتی ہے پریشان ہوتے ہیں پسینہ آتا ہے گرمی لگتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ بار بار نہ جائیں اس کے بعد گھر کے اندر آتے ہیں گھر کے اندر بھی اسٹور کرنا پڑتا ہے گھر کے اندر بھی کوئی جگہ گھیرتے ہیں پھر کیڑوں کا بھی بندوبست کرنا پڑتا ہے اور چیزوں کا بھی یہی چیزیں بزنس کے اندر بھی ہیں کسی بڑی بزنس کو دیکھیں ڈپارٹمنٹ اسٹور کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں کراکری کی شاپ میں جائیں تو وہی چاہے گا کہ مختلف ورائٹی موجود ہو لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں بھر لے گا کہ اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے کیونکہ کراکری تو بڑا ایک سینسٹیوس آئٹم ہوتا ہے نا خدا نہ خاص تھا ایک ڈنر سیٹ ہے اس کی ایک پیالی ٹوٹ گئی تو پورا ڈنر سیٹ خراب ہو جاتا ہے کوئی ڈنر سیٹ ہے اس کے ساتھ واٹر سیٹ لے لیں واٹر سیٹ بہت خوبصورت ڈیلیگیٹ کرسٹل کا ہے وہ ایک چھوٹے سے گلاس کے اوپر اگر ذرا سی بھی وہ خراش دی آ جائے تو آپ نہیں خریدتے اس کو ٹھیک ہے نا اس کو بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے تو چاہتے ہیں کہ ہو ضرور موجود لیکن اتنا زیادہ بھی نہ ہو کیونکہ دنیا کے اندر تو اتنی چیزیں ہیں اتنی چیزیں ہر چیز تو آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ یہ دو چیزیں ضرور دیکھتے ہیں کہ آپ کا اکنامک آرڈر کتنا ہے کتنا آپ آرڈر کریں اور کس وقت آرڈر کریں تاکہ آپ کا کسٹمر بھی سیٹسفائی ہو اور آپ کی کاسٹ بھی کم سے کم لگے اب میں نے کچھ پچھلے پانچ سات منٹ کے اندر کئی دفعہ کاسٹ کی بات کی تھی تو انوینٹری کے اندر کیا کیا کاسٹ ہوتی ہے کس کس طرح کی کاسٹ ہوتی ہے یہ ہم آپ کے ساتھ اب ڈسکس کریں گے انوینٹری کاسٹ چار طرح کی ہوتی ہیں پہلی جو ہے آئٹم کاسٹ کوئی چیز بھی ہے یہ لیپ ٹاپ ہے اس کی ایک کاسٹ ہے آپ جائیں کسی کمپیوٹر سپر مارکیٹ کے اندر کمپیوٹر اسٹور کے اندر تو بہت سارے لیپ ٹاپس ہوں گے لیپ ٹاپ ایک کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے کئی دوسری کمپنیز کے ہو سکتے ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ دوسرے کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں کوئی دوسری ایکسیسریز بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کی ایک پرائس ہے ٹھیک ہے نا وہ پرائز یا تو سپلائر نے دی ہے یا وہ پرائز آپ نے مینوفیکچر کی ہے تو اس کی کوئی آئٹم کاسٹ ایک آئٹم کی کاسٹ ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آئٹم کاسٹ کیا کہلاتی ہے دوسری چیز یہ آرڈرنگ کاسٹ کہ آپ نے جب اس کو خریدنے کے لیے ڈیسائڈ کیا تو کچھ آرڈرنگ کاسٹ مثال کے طور سے آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹائم لگا آپ کا پیٹرول لگا آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ گئے ان کا ٹائم لگا اس کے بعد اس کو ٹرانسپورٹ کیا آپ نے گاڑی میں لے کے آئے ٹرک میں لے کے آئے یا ایئر لفٹ کیا تو اس کی کاسٹ لگے گی ٹھیک ہے آرڈرنگ کاسٹ اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ اب یہ چیز آپ نے منگائی بیچنے کے لیے اور آپ کے یہاں پڑی رہی ٹھیک ہے نا جب پڑی رہی تو یہ تو بک نہیں رہی ہے تو کیا وہ ایک پرابلم آ گئی اس کی بجائے اگر آپ نے فرض کیا کہ ایک لاکھ روپے کا منگا کے رکھا اس کی بجائے اگر آپ تین چار دوسرے کمپیوٹر لگا منگا کے رکھ لیتے تو شاید وہ بک جاتے تو آپ کا جو پیسہ اس کے اندر اسٹک ہو گیا ہولڈنگ کاسٹ پڑی نا اور آپ نے کہیں اسٹور میں رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ کیا ہوا آپ اسٹوریج دے رہے ہیں یہ بھی بات ہوئی پھر لاسٹلی آپ کے پاس ایک اور ہے جسے کہتے ہیں شارٹیج کاسٹ شارٹیج کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور آپ کے پاس آپ کے اسٹور کے اندر یہ موجود نہیں ہے تو کسٹمر آئے گا وہ کہے گا یار لیپ ٹاپ ہے آپ نے کہا نہیں ہے چلا گیا نا اگر وہ آپ کے پاس رہے گا تو لیپ ٹاپ تو خریدے گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ سافٹ ویئر خریدے گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسیسریز خریدے گا اور بہت ساری چیزیں خرید سکتا ہے نا تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کی نہیں بک رہی اس کے نہ ہونے سے یعنی کہ اگر کسی چیز کی شارٹیج ہو جائے یا آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس کی بھی ایک کاسٹ پڑتی ہے یہ جو چار کاسٹ ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں ہر ایک کو ادھر ڈسکس کریں گے اور انالائز کریں گے یہ بعد میں بہت زیادہ استعمال ہوگی تو بیسیکلی ساری کے ساری جو انوینٹری ہے اس پہ بیس کر ہے کہ آپ کس کاسٹ کو کس جگہ کلب کرتے ہیں کس جگہ کس کو چارج کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سے چارج نہیں کیا تو آپ کی انوینٹری بعض وقت کافی ایکسپینسو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی آئٹم کاسٹ سی ون اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک کی کاسٹ کیا ہے یہ پروڈکشن کاسٹ ہو سکتی ہے یہ پرچیز پرائس ہو سکتی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں this is the cost of the items whether it is manufactured اور پرچیزڈ ٹھیک ہے نا اگر آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنی اس کی قیمت ہے کتنا پیسہ خرچ ہوا اور کتنے آپ نے پروڈیوس کیا آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں را مٹیریل کی کاسٹ سب کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک یونٹ کاسٹ آ جاتی ہے آپ دیکھ لیں شو خریدنے جاتے ہیں اس کی ایک یونٹ کاسٹ ہوتی ہے آپ شرٹ خریدنے جاتے ہیں اس کی ایک یونٹ کاسٹ ہوتی ہے میں وہ کاسٹ جو آپ خریدتے ہیں اور ایک وہ کاسٹ جو کہ پروڈکشن والے کو یا جو مینوفیکچرر اس کو پڑتی ہے if it is manufactured it include such items as direct material and labour indirect material and labour and overhead expense when the item is purchase the item cost is the purchase price of one unit let it be denote by rupees C one per item تو جناب یہاں سے کلیئر ہے آپ کے پاس اگر آپ نے بازار سے کوئی چیز خریدی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی یونٹ پرائز یہی ہے یہ اس کی سب سے پہلے آئٹم کاسٹ ہو گئی اگر آپ خود اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ جو آپ کے پاس کاسٹ آتی ہے را مٹیریل کی جو جو چیزیں آپ نے اس کے اندر استعمال کی ہیں اس کی جو کاسٹ آئی ہے پھر اس کے بعد جو اوور ہیڈ ہیں جو اس کی یوٹیلیٹی ہے اور اس کے ساتھ جو لیبر کی کاسٹ ہے را مٹیریل کی کاسٹ ہے واٹ ایور اٹ از جتنی بھی پیسے خرچ کیے ہیں جتنی بھی کاسٹ آپ کے اندر انوالو ہے سب کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ٹوٹل آئٹمس پروڈیوس کے ساتھ اور اس کے اندر اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں بہت ساری کاسٹ انوالو ہوتی ہیں ان سب کو جمع کرنے کے بعد ٹوٹل جتنے بھی آئٹم پروڈیوس ہوتے ہیں اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آئٹم کاسٹ آ جاتی ہے اور اس کو ہم سی ون سے ڈینوٹ کریں گے جہاں کہیں بھی سی ون نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کاسٹ آف ون آئٹم ہے جو آپ کی انوینٹری میں پڑا ہے جو آپ کے اسٹور میں پڑا ہے جو آپ کے گودام میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ آٹے کی بوری ہو سکتی ہے چاہے وہ آپ کے پاس بسکٹوں کا ڈبہ ہو سکتا ہے چاہے وہ آپ کے پاس ایک صابن کا کارٹن ہو سکتا ہے تو کسی بھی اس کی ایک آئٹم کی کاسٹ ہے اب یہ یونٹ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ صابن ایک کو آپ کرتے ہیں یا آپ ایک درجن کو ایک یونٹ کہتے ہیں یا آپ سو صابن کے ایک کارٹن کو ایک یونٹ کہتے ہیں تو یہ یونٹ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا ہم اس کو یونٹ ہی کہیں گے ٹھیک ہے ونس اگین اس کو ایمفیسائز اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھ لیں کہ ایک صابن کا آئٹم آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا ایک پیکٹ کا کرتے ہیں یا آپ ایک کارٹن کا کرتے ہیں یا آپ ایک باکس کی بات کرتے ہیں وہ یونٹ سے کوئی مقصد نہیں ہم جب بھی بات کریں گے یہاں پر او آر کے اندر تو ایک یونٹ کو کہیں گے وہ بعد میں آپ اس کو کلاسیفائی جس طرح سے مرضی کر لیں تو یہ آئٹم کاسٹ کی بات کلیئر ہو گئی سی ون کی بات ہو گئی آگے چلتے ہیں نمبر ٹو پرچیزنگ اور سیٹ اپ اور ایکوزیشن اور آرڈرنگ کاسٹ سی ٹو یہ آرڈرنگ کاسٹ ہے ٹھیک ہے نا جس میں پرچیزنگ کاسٹ کہہ سکتے ہیں سیٹ اپ کاسٹ کہہ سکتے ہیں ایکوزیشن کاسٹ کہہ سکتے ہیں ان سب کو ہم سی ٹو سے ڈینوٹ کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کو پھر فردر اینالائز کرتے ہیں administrative and clerical cost are involved in processing a purchase order expediting follow up etcetera it includes transportation cost also when a unit is manufacture the unit set up cost includes a cost of labour per order ابھی جو کاسٹ بتایا اس اندر کیا کیا چیز شامل ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں آپ نے ایک آرڈر پلیس کیا آپ نے خط بھیجا آپ نے فون کیا آپ نے ٹیلیکس بھیجا یا آپ نے ای میل بھیجا ٹھیک ہے اس میں کوئی کاسٹ آئی یا کسی آدمی کو آپ نے بھیجا کہ یار آرڈر پلیس کر کے آ جاؤ جب وہ آدمی گیا تو اس کے ٹیکسی کے چارجز لگے ہوں گے اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے آرڈر لکھا اور آپ کے پاس آرڈر بھیج دیا جب آرڈر آپ کے پاس آیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یعنی کہ کوئی بڑی سی چیز ہوگی تو آپ کے پاس اس کا کرایہ لگا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا اس کا کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بھی دی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ مزدور کوئی چیز لے کے آیا اس نے اٹھائی ہوگی تو آپ نے مزدور کو کوئی پیسے دیے تھوڑا سا آپ نے کچھ ٹپ دے دیا تو یہ ساری کی ساری جو کاسٹ ہیں یہ کس کے اندر آ جاتی ہیں آرڈرنگ کاسٹ کے اندر اب یہ تو ہم نے ایک انڈیویجل بات کی اسی طریقے سے اگر ایک آپ کے پاس بڑا ایک یونٹ ہے آپ کے پاس ایک فیکٹری ہے اس کے اندر آپ کے پاس لوگ ہیں جو کہ پروکیور کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پروکیورمنٹ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کی پوری کاسٹ ہوتی ہے وہ ہر وقت چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت چیزیں انالائز کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز ہر وقت چیزیں پرچیز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے سارے کا سارا اوور ہیڈ کہاں جائے گا وہ بھی اسی کے اندر جائے گا کس کے اندر جائے گا سیٹ اپ کاسٹ کے اندر کس کے اندر جائے گا آرڈرنگ کاسٹ کے اندر اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایک فیکٹری آپ اس کو سیٹ اپ کر رہے ہیں جہاں سے چیزیں پروڈیوس ہوں گی تو جتنا بھی سیٹ اپ پہ پیسے خرچ ہوگا وہ سارے کا سارا اس کے اندر جائے گا آرڈرنگ کاسٹ کے اندر کلیئر ہے اس کو ہم سی ٹو کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو پہلی چیز C one is item cost اور C two is the ordering cost اس کے بعد تیسری چیز یہ inventory holding cost C three اب یہ وہ چیز ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں اسٹور کے اندر ہیں گودام کے اندر ہیں تو گودام کا تو آپ کرایہ دے رہے ہیں نا جب گودام کا کرایہ دے رہے ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایئر کنڈیشنر لگایا ہوا ہو ہو سکتا ہے آپ نے ریفریجریشن لگائی ہوئی ہو ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ نے اچھی پاور سپلائی لگائی ہوئی ہو تو اس کی کاسٹ تو پڑ رہی ہے نا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ کے اندر آتی ہیں اس کو اگر ہم غور سے پڑھ لیں ایک دفعہ if the item is held in stock the item carrying اور holding cost sum of the cost included in the unit holding cost are تو یہ انوینٹری کاسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں کون کون سی کاسٹ ہوتی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ لاکڈ اپ کیپٹل انوینٹری کہ آپ کا پیسہ پھنسا ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے بہت بڑا گودام ہے اس کے اندر چیزیں ہیں وہ چیزیں آپ کے پاس جو ہے نا پیسہ جو ہے پھنس گیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو آپ کا کیا ہوا ہے you have locked up your money in there اگر وہ پیسہ یہاں پر نہ پھنسا ہوا ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ اور خرید کے کسی اور جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو پروفٹ ہو سکتا تھا تو پہلی چیز اس کے اندر ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے جو آپ کا پروفٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے کچھ اور لگانے کے بعد کسی اور جگہ لگانے کے بعد وہ نہیں مل رہا ہے تو آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہے تو وہ آپ نے کاسٹ اس کے اندر ڈالنی ہے دوسری چیز یہ اسٹوریج اسپیس کاسٹ ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس کا کرایہ ہے وہ آپ اس کے اندر ڈالیں گے تیسری چیز یہ کہ آئٹمس ہینڈلنگ کاسٹ چیزیں پڑی ہیں نا کبھی آپ کے پاس مزدور اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتے ہیں ادھر سے ادھر رکھتے ہیں تو ان کو بھی پیسہ دینا پڑتا ہے پھر آپ نے کچھ اور لوگ رکھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ لیبر فورس اس کو بھی پیسہ دینا پڑتا ہے تو یہ بھی اس کاسٹ کے اندر ڈالتے ہیں پھر چیزیں آپ کے پاس انوینٹری پڑی ہے نا اس پہ ٹیکس بھی پڑتا ہے بعض وقت کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اسٹور نہیں کر سکتے زیادہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے اگر کر لیں گے تو آپ پہ فائن ہو جائے گا تو ٹیکسز وغیرہ بھی کچھ دینے پڑتے ہیں اس کے علاوہ کیا چیز ہے انشورنس کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف رہے تو آپ کیا کرتے ہیں انشورنس لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بعض ایسے آئٹم ہوتے ہیں کہ اس میں آگ لگ سکتی ہے خدا نخواستہ کوئی مسائپ بھی ہو سکتا ہے تو آپ انشورنس کراتے ہیں وہ سارے کا سارا پیسہ اس کاسٹ کے اندر انوالو ہوتا ہے اس کاسٹ کے اندر ہم انکلوڈ کرتے ہیں پھر کچھ چیزیں آپ نے خریدیں خراب ہو گئیں پرانی ہو گئیں بیکار ہو گئیں آپسلیٹ ہو گئیں تو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں یہ لیپ ٹاپ کی میں نے بات کی اگر یہ لیپ ٹاپ پی فور ہے کل کو پی فائیو آ جاتا ہے پی سکس آ جاتا ہے تو اس کو کون خریدے گا تو یہ سارے کا سارا پیسہ آپ کا بیکار گیا نا تو یہ اس کاسٹ کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیٹوریشن ہو جاتی ہے خراب چیز ہو جاتی ہے یہ وہاں پہ پڑا ہے خدا خاص ایسا ہوا کہ بارش زیادہ ہو گئی پانی آ گیا یہ ڈیمیج ہو گیا پہلے ایک لاکھ کا تھا اب آپ نے سیل میں اس کو ساٹھ ہزار میں بیچا تو آپ کو نقصان ہوا یہ بھی اس میں ڈالنا پڑے گا کاسٹ ہے نا اور پھر cost of maintaining inventory record ایک آپ نے کوئی افسر بٹھایا ہوا ہوگا کوئی اور لوگ بٹھائے ہوئے ہوں گے ان کا کاسٹ یعنی اوور جو پڑ رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو this cost is generate by C three and it is item per unit time the unit of time may be days months weeks اور ایئر ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں سی تھری سے ڈونیٹ کرتے ہیں سی ون از دی ہمارے پاس کیا چیز ہے خیال رکھیں آئٹم کاسٹ ہے سی ٹو کیا چیز ہے آرڈرنگ کاسٹ ہے سی تھری کیا ہے انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ ہے کہ وہ چیزیں وہ ساری کاسٹ جو آپ اپنے اسٹور کے اوپر گودام کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کو ہم سی تھری کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں lastly is the shortage cost C four بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں اسٹور میں نہیں ہے شارٹیج ہو گئی اب کیا ہوا کسٹمر آیا چلا گیا پھر کسٹمر آیا پھر چلا گیا وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کیوں ناراض ہو جاتا ہے کہ جی ان کے کوئی چیز ملتی نہیں ہے اب یہ تو ہم نے چھوٹے لیول پہ بات کی کہ وہ آیا ہم فکر نہیں کرتے کیونکہ ایک ہزار کسٹمر آ رہے ہیں ایک نہیں آیا تو نائن نائنٹی نائن ہو جائیں گے پھر نہیں آیا پھر نائن نائنٹی ایٹ ہو جائیں گے سو سو لیکن الٹیمیٹلی ایک بیڈ کسٹمر بہت خراب ہوتا ہے دس اچھے کسٹمر کے مقابلے میں ٹھیک ہے کیونکہ دس اچھے کسٹمر آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتے جتنا ایک برا کسٹمر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام بدنام ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہو اور اگر کسی وقت شارٹیج ہو جائے تو آپ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس شارٹیج کا ٹائم بہت چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں یہ چھوٹے لیول پہ تو ٹھیک ہے لیکن بڑے لیول کی بات کریں جہاں ملینس اور بلینس کی بات ہو رہی ہے جہاں ایکسپورٹس کی بات ہو رہی ہے اب ہماری قومی ایئر لائن ہے یہ جہاز خریدتی ہے ایئر کرافٹ خریدتی ہے کوئی دوسرے ملک کی قومی ایئر لائن ہے یا پرائیویٹ ایئر لائن سے وہ جہاز خریدتی ہیں اب کئی کمپنیز جو جہاز مینوفیکچر کر رہی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ایئر کرافٹ بک جائیں ٹھیک ہے نا اگر ایک جگہ پہ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ دوسری جگہ چلا جائے گا جو کسٹمر ہوگا تو اس کمپنی کو کتنے بلین کا لاس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر اس کو شارٹیج کو اوائڈ کیا جاتا ہے تو یہ شارٹیج کاسٹ بھی جو بڑی کمپنیز ہیں جو بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنلس ہیں وہ بلٹ ان کرتی ہیں کہ شارٹیج نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ چھوٹا سا ان کا سوپ ہو یا بہت بڑا ایئر کرافٹ ہو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر کنسیڈر کی جاتی ہیں the shortage cost is due to the delay in satisfying demand but the demand is eventually satisfied after a period of time shortage cost is not considered as the opportunity cost اور cost of lost sale the unit shortage cost include such items as کیا کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں over time and requirement due to shortage clerical and administrative expense loss of good will special handling of packaging cost and in production time تو یہ شارٹیج کاسٹ کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ہم انکلوڈ کرتے ہیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے جیسے میں نے بتایا کہ لاس آف گڈ ول کہ اگر آپ کے پاس ایک آپ کا جو پکا گاہک ہے یا بالکل کنفرم کسٹمر ہے یا کنفرم کلائنٹ ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنا اس کا برا امپیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب شارٹیج ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو کہ نارملی نہیں کرتے آپ کیا کرتے ہیں اوور ٹائم دیتے ہیں اب پہلے آٹھ گھنٹے کے تو آپ نے ٹائم رکھے ہیں کہ جی ہم سو روپے گھنٹہ دیں گے اگر کسی لیبر نے یا ورک فورس نے آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام کرنا ہے تو آپ کو دو سو روپئے دینے پڑیں گے تو یعنی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی تو یہ جو شارٹیج کاسٹ ہے یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ آئٹم کاسٹ ہے جتنی انوینٹری ہینڈلنگ کاسٹ ہے یا جتنی کی سیٹ اپ کاسٹ ہے یا آرڈرنگ کاسٹ ہے تو یہ چاروں کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہوں گی یہی ہم ان کو انالائز کریں گے انہی کو اسٹڈی کریں گے اسی کے بیسس پہ سارے ماڈل بنیں گے ٹھیک ہے نا سی ون دوبارہ سے کرتا ہوں C one is the item cost C two is a set up اور ordering cost C three is the inventory handling cost C four is the shortage cost یعنی cost which is happening because of the shortage اگر شارٹیج نہیں ہوگی کسی جگہ پر تو آپ کے پاس سی فور زیرو ہوگا اب چلتے ہیں جناب ہم انوینٹری ماڈلس بناتے ہیں اکنامک آرڈر کوانٹیٹی ماڈلس بناتے ہیں تو ہم وہ ماڈل بنائیں گے جس کے اندر ہمارے پاس کاسٹ مینیمائز ہو جائے یعنی جو بھی ہم نے خرچہ کرنا ہے وہ کم سے کم ہو تو اس ساری ایکسرسائز کا پرپز کیا ہے اس ساری اسٹڈی کا پرپز کیا ہے کہ انوینٹری مینٹین کرنے کے لیے جتنی بھی آپ کے پاس کاسٹ ہے جتنا بھی پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ کم سے کم ہو ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس انوینٹری ہو کسی طرح کی بھی انوینٹری ہو سکتی کسی طرح کے بھی اسٹور ہو سکے کسی طرح کا بھی اسٹاک ہو سکتا ہے اس میں جو بھی پیسہ آپ کے پاس لگا ہے یا لگے گا کنٹینیوسلی اس کو کس طرح سے منیمائز کریں جب پیسہ آپ اس پہ مینیمائز کریں گے تو overall cost of production بھی کم ہو جائے گی جب overall cost of production کم ہوگی تو مارکیٹ میں سیل زیادہ ہوگی یہ تو سول ہے نا پرائز کم کریں گے والیوم زیادہ ہو جائے گا یہ اگر پروڈکٹ صحیح ہے ٹھیک ہے نا ایک چیز آپ کی بک رہی ہے سو روپے پہ اور اگر آپ نے انوینٹری اچھی طریقے سے ایفیشنٹلی مینج کر لی اور وہی چیز اس کی پرائز آپ نائنٹی کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ سیل آپ کی زیادہ ہو جائے آپ والیوم بزنس کے اندر چلے جائیں تو اب ہم کیا کر رہے ہیں economic order quantity model study کریں گے جس کے اندر ہم نے وہی چیز دیکھنی ہے کہ کتنا آرڈر کرنا ہے اور کب آرڈر کرنا ہے ٹھیک ہے نا کتنا آرڈر کب کرنا ہے اور کب آرڈر کرنا ہے تاکہ ہماری جو کاسٹ ہے ساری انوینٹری کے اندر وہ منیمم ہو سکے تو الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے ان دو چیزیں معلوم کرنے کے لیے تو تین چیزیں ہمارے پاس آئیں گی ایک تو کاسٹ ایک ٹائم اور ایک کوانٹٹی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں جس طرح کے او آر کے بہت سارے ماڈلس ہوتے ہیں اور ان کو ہم براڈلی کلاسیفائی کرتے ہیں دو حصوں میں ایک ڈیٹرمنسٹک ماڈل اور ایک پرابلسٹک ماڈل ڈیٹرمنسٹک ماڈل وہ ہوتے ہیں جہاں پہ شیورٹی ہوتی ہے جہاں پہ سرٹنٹی ہوتی ہے پرابلسٹک جہاں پہ ہم چانس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز سرٹنٹی نہیں ہے جہاں کوئی چیز سرٹن نہیں ہے تو وہاں پہ ہم پرابلٹی کی مدد لیتے ہیں یہاں پر بھی انوینٹری کے اندر بھی دو طرح کے ماڈلس ہیں ایک ڈیٹرمنسٹک ماڈل اور دوسرے جو ہیں پرابلسٹک ماڈل اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر کیا کیا فرق ہے یہ ڈیفینیشن ہے in the deterministic type of inventory control the parameters like demand ordering quantity and cost are already known or have been ascertained there is no uncertainty control ٹھیک ہے تو کیا ہوا ڈیٹرمنسٹک میں آپ کو ساری چیزیں سرٹن ہیں ساری چیزیں شیور ہیں اور اس کے بیس پہ آپ ماڈل بناتے ہیں اگر اس میں سے کوئی ایک چیز ویری کر گئی تو آپ کا جو ماڈل ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا یعنی جو آئٹم کاسٹ ہے آپ نے کہا کہ جی پانچ روپے ہے تو پانچ روپے کے بیس پہ ساری چیزیں آپ کی سیلس فور کاسٹ اسی پہ بیس کریں گی اور سارا جتنے بھی آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے آپ کی جو پبلسٹی ہے اس کے اوپر بیس کرے گی لیکن اگر آئٹم کاسٹ آپ کے پانچ کی بجائے چھ ہو گئی تو سارے کے سارے جو فور کاسٹ ہیں وہ ویری کر جائے گی تو سرٹن میں ڈیٹرمنسٹک ماڈل میں یہ چیزیں سرٹین کرنی ہوتی ہیں کہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ شیور ہیں سرٹن ہیں ویری ویل ڈیفائنڈ ہیں اور ان کو آپ نے بالکل یقین کر لیا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں اگر نہیں ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پرابلسٹک ماڈل استعمال کرتے ہیں زیادہ تر جو فوکس کریں گے ہم ڈیٹرمسٹک ماڈل پہ کریں گے کچھ ہم پرابلمسٹک ماڈل کی بھی بات چیت کریں گے ہم کیا کریں گے پہلے ڈیٹرمسٹک ماڈل کی بات چیت کریں گے اس کے اندر ہم چار طرح کے ماڈلس ڈسکس کریں گے وہ چار ماڈلس ڈفرنٹ پیرامیٹرس کے ساتھ ڈفرنٹ چینجز کے ساتھ آئیں گے اس میں آپ دیکھیے گا سب سے پہلا جو ماڈل ہے وہ بڑا سمپل سا ماڈل ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل کہتے ہیں اس کو پاپولرلی ولسن ماڈل بھی کہا جاتا ہے اب ہم اس کو ولسن ماڈل کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں جلدی سے کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے ماڈل ون پہلے کیا چیز ہے purchasing model with no shortage آپ نے سمپل سا ایک ماڈل بتانا ہے سمپل سا ماڈل ڈسکس کرنا ہے اسی کو انالائز کرنا ہے شارٹیج کی اجازت نہیں ہے یعنی یہ پرزیوم کیا جا رہا ہے کہ آپ کے یہاں شارٹیج کبھی نہیں ہو سکے گی اگر ہوگی بھی تو ہم پڑوس کی دکان سے لا کے وہ چیزیں پوری کر لیں گے یعنی شارٹیجز کا نہیں ہے انف سپلائی ہے انف ڈیمانڈ ہے the following exemptions are made in driving the formula for economic order quantity تو پہلی چیز کیا ہے demand D is a constant rate تو ہمارے پاس جو پرزمپشنس ہے کیا کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے انیشلی کیا ہے کہ شارٹیج نہیں الاؤ ہے ایگزمپشن کیا کیا ہیں پہلی چیز یہ کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے آپ بہت اچھے سپلائر ہیں تو آپ کے جو کسٹمر ہے بڑا سیٹسفائڈ ہے اور وہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے کانسٹنٹ ہے اگر فرض کر لیں سو بک رہا ہے ہر مہینے تو سو کے سو آئٹم بکتے رہیں گے تو آپ کی ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے بہت لکی ہیں بہت خوش قسمت ہیں کہ جس وقت آپ کو چاہیے اس وقت وہ چیز مل جاتی ہے یعنی انف سپلائی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت آئیڈیل قسم کی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ بھی جی آپ کے پاس بالکل شیور ہے آپ کے پاس کلائنٹس سرٹن ہے اتنے کلائنٹس ہیں اتنی چیزیں آپ کی بک جائیں گی دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو جو چیز چاہیے اسی وقت مل جائے گی یعنی اسے ہم کہتے ہیں کہ لیڈ ٹائم زیرو ہے لیڈ ٹائم کسے کہتے ہیں وہ ٹائم جب آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور جو ٹائم لگتا ہے آنے میں کسی چیز کا آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں تین دن کے بعد وہ چیز آتی ہے تو یہ تین دن کو ہم کیا کہتے ہیں لیڈ ٹائم لیکن آپ کے کیس پہ میں بڑا اچھا ہے لیڈ ٹائم زیرو ہے آپ نے فون کیا چیز فوراً آ گئی تیسری چیز یہ the cost coefficient C one C two and C three are constant یہ جو آپ کے پاس ہے نا آئٹم کاسٹ ہے آپ کے پاس انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ ہے اور تیسری جو چیز ہے سیٹ اپ کاسٹ ہے یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں آپ کے پاس کیا چیزیں کانسٹینٹس ہیں all three cost C one C two C three C one item cost C two is ordering cost اور تیسری انوینٹری کاسٹ یہ کانسٹینٹس ہیں یہ ویریبل نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آج ایک مہینے میں کچھ کاسٹ ہے پھر دوسرے مہینے میں کچھ کاسٹ ہے تیسرے مہینے میں کچھ کاسٹ نہیں یہ بھی کانسٹینٹ ہے یہ بھی بڑی آسانی ہے دیر از نو شارٹیج کاسٹ اور C four is zero shortage نہیں ہے تو سی فور آپ کے پاس زیرو ہے آپ نے اپنا ماڈل بنانا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا آسان سا بڑا سمپل سا ماڈل ہے اس کو ذرا سا دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس ایکس ایکسس پہ کیا چیز ہے آپ کے پاس ٹائم ٹائم ہے is on the X axis اور کوانٹٹی آپ کے پاس وائی ایکسس پر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ آری کی طرح کی شکل بنی ہوئی ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ کہ آپ کے پاس فل آئٹم کوانٹٹی موجود ہے آپ کے پاس ڈیمانڈ کانسٹنسی ہے آپ بیچنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کے پاس سو آئٹمس موجود ہیں ان کی کوانٹٹی سو ہے روزانہ دس بک رہے ہیں تو ایک دن کے بعد نوے رہ جائیں گے اس کے بعد پھر کتنے اسی رہ جائیں گے پھر ستر پھر ساٹھ پھر پچاس چالیس بیس دس پھر ختم ہو جائے گا ختم ہو گیا نا آپ کے پاس دس دن کے پاس انوینٹری زیرو ہو گئی آپ نے کیا کہا دکھایا اور وہ ایکس ایکسس کے بعد لائن جا کے ٹچ ہو گئی آپ پاس چیز اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس انوینٹری زیرو ہے آپ کے پاس اسٹاک صفر ہے آپ نے جو پہلے دس دن پہلے چیز منگائی تھی روزانہ دس دس چیزیں بیچتے رہے آپ کے پاس اسٹاک ایکزاسٹ ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا لیکن آپ تو بڑکی ہیں کیونکہ آپ کا جو اسٹاک ہے فوراً ہو جاتا ہے یعنی کہ جس وقت آپ آرڈر پلیس کریں گے اسی وقت چیزیں آپ کو مل جائیں گی آپ نے کتنا آرڈر پلیس کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ جی دس دن کا میں نے آرڈر پلیس کرنا ہے دس دن کے اندر مجھے سو چیزیں چاہیے ہوں گی تو آپ نے فون اٹھایا فون کیا کہ جی مجھے سو آئٹمس بھیج دیں فوراً جب آپ نے دیکھا کہ سو آئٹمس کا آپ نے آرڈر پلیس کیا تو آپ سیٹسفائی ہو گیا کہ جی ابھی دو منٹ میں تین منٹ میں چیزیں آ جائیں گی اور میرے دس دن کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی آرام کے ساتھ دس دن بیٹھے رہیں گے ٹھیک ہے نا تو یہی چیز اس کے اندر ریپرزینٹ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو اینالائز کریں تو کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس پورا گراف ہے کسی دن بھی آپ اینالائز کریں تو آپ کے پاس یہ گراف ٹرو ہوگا سمپل سا ماڈل ہے سمپل سا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے جس دن آرڈر پلیس کیا اس دن آپ کے پاس پورا اسٹاک یا پوری انوینٹری ہو گئی جتنی آپ کی کیپیسٹی تھی جو آپ نے فکس کیا ہوا تھا اس کے بعد سلولی اینڈ گریجولی آپ کا جو اسٹاک ہے ڈپلیٹ ہونا شروع ہوا اور الٹیمیٹلی ایک دن آ کے زیرو ہو گیا اور زیرو کے بعد پھر پورا آپ نے پھر آڈر پلیس کیا اور آپ کے پاس فل اسٹاک ہو گیا تو ایک دن آپ کے پاس اسٹاک پورا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد سلولی اینڈ گریجولی اسٹاک کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے زیرو ہوتا ہے اسی دن آرڈر پلیس کرتے ہیں تو یعنی دو تین چیزیں یہاں سے نظر آتی ہیں اس کو اگر آپ اینالائز کریں اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں اس گراف سے اس گراف سے یہ چیز نظر آتی ہے جس دن آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اس دن آپ کے پاس میکسیمم اسٹاک ہوتا ہے اور جس دن آپ اسٹاک آرڈر پلیس کرتے ہیں اسٹاک کے لیے اس دن تھوڑی دیر پہلے آپ کے پاس زیرو اسٹاک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ماڈل ہے جس کو ہم نے اینالائز کرنا ہے اس ماڈل کو کیسے اینالائز کرنا ہے اس کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے اس کو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا کاسٹ ہوتی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ سرٹن ہے ہمیں پتا ہے شورڈ ڈیمانڈ ہے سرٹن ڈیمانڈ ہے یقیناً ڈیمانڈ ہے وہ موجود ہے ڈیمانڈ سے کیا مطلب ہے کہ جو آپ کا اسٹاک دھیرے دھیرے کم کرتا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس سپلائی انف ہے جس وقت بھی آپ سپلائی مانگیں گے آپ کو فوراً چیز مل جائے گی یعنی آپ کے پاس لیڈ ٹائم زیرو ہے جس وقت آپ کے پاس لیڈ ٹائم زیادہ ہو تو اس وقت وری کرنے کی بات ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی بات چیت کر لیں ہمارے ملک مالا سے اچھا اناج ہوتا ہے گندم بہت اچھی ہوتی ہے چاول بہت اچھا ہوتا ہے کاٹن بہت اچھی ہوتی ہے چاول اور گندم یہی دو ہم زیادہ کھاتے ہیں گندم کی ہمارے پاس اچھی فصل ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اور ہم سارا سال گزارا کرتے رہتے ہیں خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کسی وقت تھوڑی سی شارٹیج ہو جائے اور ہم آرڈر پلیس کریں اور آرڈر پلیس کرنے کے اندر کوئی دس دن یا پندرہ دن لگ جائیں اور دس دن پندرہ دن ملک کے اندر اگر تھوڑی سی شارٹیج ہو جائے گندم کی یا آٹے کی تو آپ دیکھیں کتنا پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ تو ماڈل بڑا سمپل سا اور اچھا سا اور بڑا اچھا ماڈل ہے کہ جس وقت آپ آرڈر پلیس کریں اسی وقت مل جاتا ہے ریڈیلی سپلائی اس میں کیا کریں گے ہم ساری کاسٹ دیکھیں گے کیا کیا کاسٹ ہمارے پاس انوالوڈ ہیں کہ ٹوٹل آپ کے پاس انوینٹری میں کتنا پیسہ لگا یعنی کہ آئٹم کاسٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈرنگ کاسٹ کتنی ہوگی تیسری چیز یہ انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ کتنی ہوگی ان تینوں کاسٹ کو ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی ٹوٹل کاسٹ کس کی اس انوینٹری کو ہینڈلنگ کرنے کی اس کے اندر ساری کاسٹ شامل ہیں item cost ordering cost inventory cost اب یہ جب تینوں کاسٹ کو ہم ایڈ کریں گے ہم یہ چاہیں گے یہ کاسٹ کم سے کم ہو جائے کس طرح سے کم سے کم ہو جائے تاکہ ہمیں کم سے کم آرڈر پلیس کرنا پڑے تاکہ ہمارا پیسہ وہاں کم سے کم پھنسے دوسری چیز یہ کہ ہمیں بار بار آرڈر پلیس نہ کرنا پڑے ہمیں وہ ٹائم پتا ہو کہ کتنے دن کے بعد ہم نے آرڈر پلیس کرنا ہے تو وہی چیز جو بات ہے اکنامک آرڈر کوانٹٹی کے اندر کہ ہمیں کوانٹٹی اور ہم نے دیکھنا ہے کتنے ٹائم کے بعد یا ایک پیریڈ میں کتنے آرڈر پلیس کرنے ہیں اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے سال بھر کے اندر بتاؤ کتنے آرڈر پلیس کرنے تو آپ کہیں گے کہ جی کیونکہ میں ہر مہینے آرڈر پلیس کرتا ہوں تو سال بھر کے اندر مجھے بارہ ہی آرڈر پلیس کرنے ہوں گے تو جناب یہ پہلا ہمارا سب سے سمپل ماڈل ہے جس کو جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ شاء نیکسٹ ٹائم اس ماڈل کو ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ایک آدھ اور ماڈل بھی ہم ڈسکس کریں گے وہاں سے انالائز کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو کوانٹٹی ہے نا یہ کتنی آنی چاہیے یہ آپ کے پاس جو لکھا ہوا نا جہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے یہ کتنی ہونی چاہیے یعنی کتنی آپ آرڈر کریں دوسری چیز یہ ہے کہ کتنی دیر کے بعد آرڈر کریں یا اگر آپ نے ٹائم پیریڈ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ تو کتنے آرڈر ایک عرصے کے اندر آپ پلیس کریں گے تو یہ جناب تین چیزیں معلوم کرنی ہوگی تین چیزیں ہر ماڈل کے اندر ابھی یہاں پہ سب سے آسانی چیز آسانی تھی کہ آپ کے پاس شارٹیج نہیں تھی آپ کے پاس آسانی تھی کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے آپ کے پاس آسانی تھی کہ سپلائی انسٹنٹینیس ہے لیکن یہ چیزیں نارملی نہیں ہوں گی انہیں کو ہم ویری کریں گے انہیں کے ماڈلس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد تھوڑے سے اور پرابلٹی کی بات چیت کریں گے میرے خیال میں آج یہیں پہ رکتے ہیں اپنے لیکچر کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ اسٹڈی کیا کیا کچھ ہم نے کور کیا اور نیکسٹ ٹائم ہم کیا کریں گے آج کا لیکچر نمبر 11 یہاں پر ختم ہوتا ہے ریس کرتے انوینٹری ڈیفائن کی اس کے ماڈلس بتائے دو طرح کے ماڈلس ہوتے ہیں ایک ڈیٹرمنسٹک اور ایک پرابلمسٹک چار کاسٹ ہم نے ڈیفائن کی کہ کون کون سی کاسٹ ہیں ایک آئٹم کی کاسٹ کیا ہوتی ہے اس کے بعد انوینٹری کی کاسٹ کیا ہوتی ہے اس کو ہم نے سی تھری کہا تھا سی ون ہم نے آئٹم کی کاسٹ کو کہا تھا سی ٹو ہم نے کاسٹ آف پلیسنگ آرڈر کہا ہے اور C four cost of shortage کا ہے یہ چاروں چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کی ہے مختلف ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ انوینٹری مینٹین کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں انوینٹری مینٹین نہ کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے بعد شارٹیج کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں شارٹیج کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کاسٹ کو ہم کس طریقے سے منیمائز کرتے ہیں چھوٹی سی ہم ڈفرینشیل کیلکولس کی مدد یہاں پہ لیں گے اگلے لیکچر کے لیے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہیں پہ ڈفرینسیشن کے بارے میں نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس دوران کیا کرنا ہے آپ نے نیٹورکس کی ایگزامپلس کرتے رہنا ہے ان کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے کسی وقت اس کاسٹ کو دوسری کاسٹ کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا ہے یعنی C one C two C three C four clearly identify کرنا ہے انوینٹری کے کانسیپٹ کو براڈر دیکھنا ہے اور تھوڑا سا نیرور سینس میں بھی دیکھنا ہے کیونکہ جب سوال کریں گے تو نیرور سینس میں دیکھنا ہے جب پرابلم کو اسٹڈی کریں گے تو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی آج زیادہ چیزیں اس انوینٹری کے کرنے کی نہیں ہے لیکن نیکسٹ ٹائم سے کاپی پینسل سنبھال کے رکھیے گا کیونکہ کافی سارے ماڈلس ہم کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ پرابلمس بھی کرتے چلے جائیں گے اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا مینٹل اور فزیکل ایکسرسائز ضرور کرتے رہیے گا السلام علیکم اور اللہ حافظ